قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے سمجھ کے گھر کوئی پڑھے تو نور ان نور ہے سمجھ کے گھر کوئی پڑھے تو نور علا نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے بلا سمجھ سرور کلام پاک سر بسر طباب ہی طباب ہے کلام پاک سر بسر طباب ہی طباب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کلا میرا دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا کلا میرا دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دین چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شعار دین چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہے کس ہے تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے میں دم کے کایت سی جو بنا سکے ہے قسم دم کے سی جو بنا سکے فصاحت عرب بیس کے آگے لا جواب ہے فصاحت عرب بیس کے آگے لا جواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتے ہیں جل بگر کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتے ہیں جل بگر کہیں پہ و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر کہیں پہ و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر رش کے آفتاب ہے یہ رش کے محتاب ہے یہ رش آپ تاب ہے یہ رش کے محتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے نہیں ہے یہ کتاب تل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب تر قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب پاک میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب پاک میں سجانے کے لیے نہ پدریے کلام پاک ایک سیاہ باب ہے پدریے کلام پاک ایک سیاہ باب ہے اور ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثالیں آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے